اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قول ہے حضور کے آدم کا کائنات کے پناہ ہونے کا یہ توقع والا حصہ قبولہ یہ اس بات پر موقوف ہے ڈپینڈ کرتا ہے اس بحث سے کہ ہم قیولہ کے متعلق مانیں کہ وہ باتیں ہیں اور اسی طرح ہم یہ مانیں کہ اس بات ہے جس اللہ کا ایک ایسے چیز کا ایٹم کا جو ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آخر پہ پہنچ کے ناقابل تقسیم رہ جاتا ہے اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خود پیدا کروایا ہے اصل میں یہ مسئلہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فلاسفہ کی اس بات کو غلط مانیں جو کہتے ہیں ایک سے ایک ہی چیز کا ثبوت ہو سکتا ہے یہ تین مسائل ایسے تھے جس کی مرتبہ گزرے ہمیں اندازہ ہے کہ کافی مشکل مسائل ہیں کے کے لیکن اس پڑھے بغیر چارہ بھی نہیں کیونکہ شاہ صاحب احمد اللہ کی عبادتوں کو بہرحال حل تو کرنا ہے دو مسئلے اور تھے ان میں ایک مسئلہ ہے جو مختصر ہے اور ایک مسئلہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانچ سو مسائل کی مثال دے رہے ہیں تو اس طرح سے دوسروں اور مسائل تمہیں ملیں گے جس سے فلسفیوں نے اپنی کتابوں کو حل رکھا ہے اور یہ وہ مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے اور بعض ابتدائی دور کو اسلام کا کام اس میں نہیں ہوتے تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوتھی بات کرواتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ بل قول بل مور جزا تھی بل قول بل مور جزا تھی يتوقف على یا العقلي بين الاسباب ومسبباتها شوق کی بات کرو اور اس نے فرمایا کہ فلاسفہ کا یہ جو کون ہے کہ اسباب اور سبب جو سبب اور جو اس کے نتائج ہوتے ہیں یہ لازمت ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں اگر تم اس کا انکار نہیں کرو گے تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا موجودات جو ہیں اس کو نہیں مانا جا سکے گا تو فلاسفہ کی اس بات کی نفی کرنی چاہیے کہنے کو یہ ایک جملہ ہے اس جملے کے پیچھے پوری تاریخ یہ ہے کہ ہم لوگ قائل ہیں اور ہم لوگ جو اسباب دنیا میں دیکھتے ہیں اور اسباب پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایسی ہی ہے مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے آپ کو تو ڈرتا ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے ایک آدمی پانی کو دیکھتا ہے تو پانی کے قریب نہیں جاتا تو پانی کے دھونے والی چیز ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب سبق پیدا ہوگا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے طرح عموماً لوگ نہیں سمجھتے ہیں جب وہ تھپڑ مارے گا مرتب ہوگا مثالیں آپ دیکھیں گے کہ کافی نے اس سبق کو اختیار کیا اور سبق پر جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ان دونوں کے درمیان واسطہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان جو واسطہ ہے فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ اگلی واسطہ ہے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آگ کا اثر یہ ہے جو مرتب ہوا کرتی ہے آگ اپنے اثرات دکھاتی ہے آگ ہے اور وہ گوشت سے اگر ملے تو گوشت کو جلا دے گی یہ آگ اگر مٹی سے ملے عید سے ملے تو عید کو پکا دے گی یہی آگ جب لکڑی سے ملے گی تو لکڑی کو جلا دے گی یہی آگ جب سونے کے ساتھ ملے گی تو سونے کو بھی گلا دے گی آگ کے جو اثرات مرتب ہونے ہیں آپ کی وجہ سے وہ کائنات میں ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پایا جانا یہ روزی میں اکیلی ہے یعنی ہے ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر یہ چیز کھاؤ گے بس تو اس سے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا وہ کہتا ہے یہ مر جاؤ گے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں طور پر آپس میں رابطہ ہے واسطہ ہے ضابطہ ہے قاعدہ ہے طریقہ ہے اقتصاد ہے اور انسانی آنکھیں اسے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ انسان اس کے علاوہ کسی چیز سوچتا نہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے اور نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ انسان فطرت کے مطابق اسے کرتا بھی ہے سوچتا بھی ہے اور اس کی زندگی کے دائرے میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متاثر مقامات پر اس کا بھی کیا ہے اب تک قرآن پڑھے لکھے ہیں کیا اب تک جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو کئی چیزوں کا سبب قرار دیا مثلا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی علوبیت پر اقتصاد فرمایا ہے اور کی کی ہے اور علیہ السلام کے خدا نہ ہونے تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا سادہ سا ایک جملہ یہ فرما دیا ٹھکانا یا وہ دونوں کھانا کھاتے مطلب کیا ہوا مطلب کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ انسانوں کا محتاج ہے انسان کے لیے کام کریں اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ لازمن بارشوں کا بھی محتاج ہے اور جو کھانے کا محتاج ہے لازمن لوگ اس کے ہزم کرنے کا بھی محتاج ہے پھر کھانا کھاتا ہے اس کا ایک جسم ہے اور جسم کو بناتا ہے یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا خدا محتاج نہیں ہوتا محتاج انسان میں آپ کو مل جائیں گی عزیز میں مل جائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں فطری ہیں یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ اللہ کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلنت سنت اللہ کی تفصیلات اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی سنت اللہ تعویلا تم اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اور یہ نہیں بدلے گا بس قرآن کریم میں بھی آ گیا یہاں پہنچ کر جس چیز میں نبوت اور فلسفے میں اختلاف پیدا ہوا تو نبوت نے کہا کہ جتنے بھی اختیار کرتے ہو یہ اسباب اپنے نتائج مرتب کرنے میں بھی اللہ کے پابند ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کو اختیار کر لے تو لازمی طور پر نتیجہ بھی مرتب ہو جائے یہاں پہ آ کر بات پڑتی ہے یہ ہے وہ ٹائم جہاں پہ لوگ آگے بڑھتے اور فلاسفہ نے کہا کہ جو چیز بھی ہے جب تم کرو گے اس کے اثرات لازمن مرتب ہوں گے انبیاء علیہ صلاح السلام نے کہا ضروری نہیں یہ ایک چیز ہے بالکل ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ ہمیشہ جلائے ہی کرے یہ جو انہوں نے لفظ اس چیز کی کسی کا نام موجودہ اور کرامت ہے کہ اللہ اپنی عادت کو جس کی ہمیشہ عادت رہی ہے ایک لمحے کے لیے روک دے اور اس عادت کے برعکس ایک نئی چیز کو جاری کر دے تو یہ جو اللہ کا فرمانا ہے جو اپنی سنت کو کبھی تصدیق نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ سنت کی دو قسمیں ہو گئی ایک قسم اس کی عوام کے ساتھ ہے اور دوسری قسم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ الگ ایک طریقہ ہے اور یہ ہے کہ جب کائنات کی پوری قوتیں زور لگا دیتی ہیں انتہا پر پہنچ جاتی ہیں کہ حکومت ناکام ہو جائے اس وقت اللہ کی ایک بات سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک ایسا کام دکھا دیتا ہے کہ انسانی عقل آج بھی آ جاتی ہے دنگ رہ جاتی ہے یہ ہے وہ چیز جس کے خلاف سے پاتا اور انبیاء علیہ صلاح السلام کا اختلاف ہوا اور یقیناً انبیاء علیہ صلاح السلام سے جو فلاسفہ نے کہا کہ اسباب کا نظام ہے اب جب اس بات کا اقرار کرے تو اس میں کافی جو کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کی بات تھی اب آ گئی مسلمانوں میں بات جب مسلمانوں میں یہ بات آئی اور یہ بخصی جو مسلمان تھے پولیس تھا فرابی تھا سندھی تھا یہ اس میں تو پیر تھا رش تھا ان سب نے اس بات کو اسلام میں داخل کرنا چاہا نتیجہ یہ کہ بہت دور اذکار جا پڑے اور پھر جو کچھ انہوں نے لکھا اس کی تجدید سید نے کہا کہ سید جیسے ہی تھے فلسفہ انہوں نے خوب پڑھا تھا اور انہوں نے بھی اساتذہ سے پڑھا تھا اساتذہ کمال کے اب جب مسلمانوں میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اسباب جو ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نتیجہ مرتب ہو تو یہ کہتے ہیں تو اب یہ دو چیزوں کی بحث الگ الگ ہو گئی ہم دونوں کی طرف بات کرتے ہیں پہلے فلسفیوں کو دیکھو جب ابن رشد کے ہاں یہ مسئلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دیا تو علماء نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ سبق ہو اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے تو کوئی سبق نہیں تھا علیہ صلاح السلام کے زمانے میں طوفان آ گیا تو اتنا پانی دنیا میں آ گیا اس پانی کے پیدا ہونا زمین سے باہر آنا آسمان سے بارشوں کا برسنا اس کا کیا سبق کچھ بھی حالات ایسے ہی تھے موسم ایسے ہی تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں سوال اٹھا انہوں نے کہا یہ تمہارا اصول ہے یہ غلط ہے اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہے اس وقت وہ ایک اور مقام ہوتا ہے کرتے ہیں جب اس سے کی قوم کی باری آئی ایک مثال دیتے ہیں ابن نے بہت اس پہ لکھا ہے لیکن جب یہاں پر پہنچا ہے نا تو اس نے عجیب ایک بات کی یہ ابن رشد بہت بڑا آدمی تھا بھائی فلسفے میں بھی اسے کمال حاصل تھا

کہا پتھر اس لیے کہ پلان ستارہ جو تھا پلان ستارے کے قریب سے گزر رہا تھا اور ان میں آپس میں آگ کا جب ٹکراؤ ہوا ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو پتھر اور پتھر زمین کے ستر میں داخل ہو گئے اس بستی کے اس کی ایک توجیز نہیں کہ جی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے ہو گیا تھا لہذا بارش ہوئی لہذا پتھروں کی بارش ہوئی تھی اسی طرح جتنے موجودات ہیں ان سب کے متعلق ان فلاسفہ نے یہی کہا کہ پتھر برسنے کی کوئی نہ کوئی سبب تھا اب بجائے اس کی تو یہ کہتے کہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ خدا نے سزا دی سیدھی سادی بات تھی مسئلہ ہی حل ہو جاتا کہ اللہ نے سزا دی تھی بس جان چکی کی لمبی بحث ہے ان کا نہیں نہیں نہیں اس کا سبب یہ تھا کہ یہ سارے تھے ایک اور کتاب دے دیں مثلا سید کی بات آئی تو بات یہ آئی کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندے باتیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ وہ تفقہ رکھتا ہے اور انہوں نے پایا کہ پرندے نہیں ہیں پکالا ماتیا تھا انہوں نے کہا حدود نہیں نظر آ رہا یہ کام گیا ہے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دلیل نہ لایا اپنی حاضری کی لاز ہم یقیناً اسے دبا کر دیں گے ضرور اسے سزا ملے گی سیدھی ساتھی بات تھی امت ہمیشہ سے مانتی آئی کہ حدود ایک پرندہ تھا اس سے پرندے کو دبا کرتے ہیں وہ گیا تھا ایسے ایسے یہی بات جب فلاسفہ کے یہاں پہنچی تو کافرین میں سر سید معلوم تھے سر سید نے کہا کہ حضور کوئی پرندہ نہیں تھا وہ تو اس سلیمان علیہ السلام السلام کی جو بیگم تھی ان کا بھائی تھا سلیمان علیہ السلام کا سالہ پھر انہوں نے سالے کو دیکھا کہ دربار میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے خالہ صاحب نظر نہیں آ رہے تو پھر انہیں بتایا گیا کہ حضرت وہ اس طرح گئے ہوئے ہیں بچہ کے یہاں دیکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھیں اور وہ سفریت وہ سترہ جلدیں اگر پڑھو تو ایسی کیوں چیزیں ملیں یہ ان کی ایک مثال ہے انہوں نے کہا وہ سارا کیا تھا لہٰذا یہ ہوا یہ تاریخی بہت سی چیزیں پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور کتابیں آپ کو دکھا چکے ہیں اب یہ انہوں نے بات نہیں کیا انہوں نے کہا ایک انسان تھا اب ایک طرف نبوت ہے وہ کہتی ہے انسان نے جانور تھا اسی طرح مانو کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی گولیاں سکھا دی سیدھی سی بات بس آسان ہے ان کا نہیں اس کا کوئی سبق ہوگا اب السلام کی باری آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ لاٹھی مار کے اور اس کے بعد سمندر جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا سمندر یہ بات تو غلط سمجھتے ہیں یہ دریائے ہیل تھا اور یہ غلطی بڑے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے جب تفصیل پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ یہ دریائے ملتا بحیرۂ سمندر تھا اور اس کے لیے جغرافیہ پڑھنا ضروری ہے جغرافیہ اور نقشے دیکھیں گے آپ کو پھر پتا چلے گا کہ سلام نے جو امداد پائی تھی اور یہودی یہ جن کا پہلا خروج ہوا ہے یہ سب نکلے تھے کہ لیا کلزم کو کہا کر کے تو پہلا کلزم جو تھا اب یہ کیوں ایسے ہو گیا سیدھی سی بات ہے جیسے گزار صلاح السلام کے لیے اللہ نے ایک مجزہ پیدا کر دیا بلا میں آ جاؤ جن سے کچھ متاثر مونا بنواج دریا بادی مونا بنواج دریا بادی مروم اس درجے کے آدمی تھے کہ تبدیل میں انہوں نے جتنا کام کیا ہے صدی کے مجدین کے قریب قریب ان کا مقام بنتا ہے جس کے فلسفے کا اثر جو تھا وہ کہیں کہیں نہ رنگ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی دریاؤں میں حالت پیدا ہوتی ہے اور انہوں نے اس کی تاریخی شواہد بھی دے دیے کہ جگہ اپنا مقام سے بہار میں انیس سو تیس میں ایسے دریا پھٹ گیا تھا فلاں جگہ ایسے ہو گیا تھا خیر یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا نبوت کی بات اتنی کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بچانا تھا دریا کے دوست پورے کر دیے فلاسفہ ان دو تین مثالوں سے آپ کے ذہن میں آؤ لازمن اسباب کو تاثیر اور تاثیر کو سبب کے ساتھ جوڑتے ہیں اور صلاح کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سبب اختیار کیا جائے تو اس کی تاثیر کی ہو ضروری نہیں ہے کہ کوئی تاثیر تمہیں نظر آتی ہے اس کا کوئی سبب تاثیر نظر آتی اسباب جو ہم دیکھیں یہ دوسرا پہلو نبوت کا علیہ السلام کہتے ہیں یہ تعطیل تمہیں نظر آتی ہے جو تم سمجھتے ہو اس کا سبب ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب بس عیسا علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھ لو بس مریم کے حالات کو دیکھ لو اسی لیے سر سید اس بات پر آ کر اٹک گئے اور وہ وہ تو تو اللہ کی مہربانی ان کی زندگی زیادہ نہیں ہوئی انہوں نے کہا اگر خدا مجھے اور زندگی دے گا تو میں یہ ثابت کر دوں گا جیسے مریم کا اور فلاں سے تعلق کا اس کی وجہ سے صحیح سارے السلام پیدا ہوئے تھے یہ سب جا کے پڑھ لیجیے تو وہ تو اس کو ثابت کرنے سے پہلی دنیا سے چل سکتے تو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں تاثیر کو دیکھ رہے ہو بچے کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ دوسری نہیں ہے کہ اس طرح سے آیا ہو دنیا میں جس طرح سے اور لوگ آیا کرتے ہیں یہ ہے وہ قضیہ جس کو شاہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں ایک اور مثال کی دیکھیں اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ اللہ تعالی نے دو میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی یا تو یہ مان لیا جائے کہ پیدا ہوئے اگر پچیس دسمبر کو وہ پیدا ہوئے تو دنیا میں موسم کتنے سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو سائنس سب جانتی ہے سائنٹسٹ جو ہیں موسمیات والے یہ بتاتے ہیں کہ کتنے سالوں میں کہاں کا موسم تبدیل ہو سکتا ہے کتنے سو برس میں جو گیس کا اون کا ایک پردہ تھا وہ شک ہو گیا اور زمین پہ بیماریاں آنے لگی سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اتنے سال پہلے یہاں پر ایک دریا تھا جہاں مجھے مٹی دوائی دیتی ہے ان سے پوچھو کیا دو ہزار سال پہلے یہ دو ہزار نو چل رہا ہے دو ہزار سال پہلے کیا شام میں شدید گرمی تھی یہ بات طے شدہ ہے قرآن سے بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی اللہ نے اس سے کہا تعالیٰ اس کو انہوں نے کھجور کے درخت کو ہلایا اور کھجوریں گرنے لگی میں ایک بات ماننی چاہیے اگر یہ مان لینا چاہیے کہ کھجورے عادت میں پیدا ہوئے اور شدید گرمی کا موسم تھا شام میں اور کھجورے شام میں پکتی اور اگر شدید گرمی کا موسم تھا تو السلام پچیس ستمبر کو کیسے آ گئے دسمبر میں تو شام میں کبھی بھی گرمی نہیں پڑی تو یہ مان لیا جائے کہ اور یہ مان لیا جائے کہ وہ موجودہ تھا کہ دسمبر میں پیدا ہوئے اور اللہ نے شدید سردی میں کھجوروں کو پیدا کر دیا یہ نہیں مانتے ہم کہتے ہیں جب یہ نہیں مانتے تو یہ بتاؤ کہ دسمبر میں کیسے کھجوریں پیدا ہو سکتی ہیں موجودہ نہیں سب موسم کیسا تھا موسم شدید سردی کا تھا تو یہ ایسی مباحث ہیں جن میں معجزات کا انکار کرنے والے جان چھڑا چکے دوسری طرف نبوت کو دیکھو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں کوئی سبق تم جب اختیار کرتے ہو تو سبق اپنی تاثیر مرتب کرنے میں بھی اللہ کا ہے یہ ہے لذیذ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ نے جلانا تھا لیکن آپ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ مت جلاؤ اس میں نہیں جلایا جائے گا یہ اللہ کی سنت جو سامنے آتی ہے یہی کہ معجزات کی بحث پوری ہو جاتی ہے اور کرامت کی بحث پوری ہو جاتی ہے ایک ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنند پانند کوئی چیز ایسی پیدا کر دی کہ زمانے کو سمیٹ دیا اور وہ اس وقت میں دو ہزار نو میں اور ٹائم میں اس نے سفر کیا اور اس نے کہا کہ جب تم دو ہزار اسی میں ہو چکے نا تو تمہارے ساتھ یہ بات ہو جائے گی اللہ نے اس زمانے میں چلا دیا ٹائم میں ٹریول کر دیا وقت میں سفر کر لیا اللہ تعالیٰ نے زمین سمیٹ دی اور زمین سمیٹنے کے بعد اس نے پہلا پاؤں یہاں سے اٹھایا تو دوسرا پاؤں جا کے اس اس نے مقام کرنا کا زمین سمٹ کے درمیان کے فاصلے اور ہیں کرامات یہ کرنا اللہ کا کام ہے کسی انسان کے پاس نہیں ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو ان کے بھی بس یہ نہیں تھا کہ معجزات اپنے پاس سے دکھا دیتے حتیٰ کہ قرآن نے ہمیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے معجزے طلب کرتے ہیں آپ ایسا کر دیجیے کہ سلم سلسما آسمان پر سیڑھی لگا کر آ جائیے اور یہاں سے کوئی معجزہ آ کے لے جائیے باقی اللہ ہی نے ہر کچھ کوئی معجزہ نہیں سکھائی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے وہ پوری مہلت دیتا ہے کافروں کو اور کوئی حسرت ان کے جی میں باقی نہ رہے ان انکر کو یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ نہیں کیا ہم نے بس نبی علیہ صلاح السلام کو دیکھ لو دو ایک مثالیں قرآن سے بتاتے ہیں پورا زور لگا لیا قوم ہے اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ سما کہ یقین پھر میرے مقدار جتنا کچھ تم نے کرنا ہے کر دیجیے اور چھوڑ دو مجھے اللہ میرا مالک سرکن علیہ صلاح السلام کے ساتھ لیے قوم جو کچھ کر سکتی تھی کر لیا اور آخر پہ پہنچ کے وہ قتل نہیں کر سکتے تھے اللہ نے حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو تو مکہ مقدمہ نے جو کچھ اہل مکہ کر سکتے تھے آخری رات کو بیٹھے کے شخص کو قتل کر دینا چاہیے اب اس کی مشکلات جو ہیں جو اس سے پیدا کی ہیں معاذ اللہ یہ حد سے بڑھ گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری مہلت دی آخری رات تک انہیں مشورہ کرنے کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لیا اور وہ باوجود اس کے کھلی آنکھیں ان کی نہیں دیکھ سکے کے بیچ سے گزر رہا ہے نہ پکڑ سکے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے موجودات پر اللہ تعالیٰ آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھنے نہیں دیتا آگ ہونے کے باوجود جلنے نہیں دیتا پانی ہونے کے باوجود ڈوبنے نہیں دیتا یہ سب چیزیں ہیں معجزات اور کرامات کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اگر تم اس بات کو مانو گے تو تمہیں پھر انکار کرنا پڑے گا فلسفیوں کے اس مسئلے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اسباب اور تاثیر یہ دونوں یکجا ہوتی ہیں اسباب کے بغیر کوئی تاثیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی اور جب تاثیر ہوگی تو ضرور اس کے کوئی اسباب نہیں ہوں گے تم اس کا انکار کرو گے تو معجزات کا اقرار کرو گے یہ تو تھی ایک بات اس کے بعد حضرت کی آئی دوسری بات حضرت فرماتے ہیں بالمعادل جسمانی کی یہ على امکانی اعادت المعدومی الى غیر ذالک مما شان شہنگ کتبہ اور یہ کہنا کہ انسان دوبارہ اس جسم کے ساتھ پیدا ہوگا یہ اس وقت مانا جائے گا جب تم فلسفیوں کے اس مسئلے کا انکار کرو کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جو چیز مٹ گئی ختم ہو گئی وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتی یہ فلسفیوں کا اصول ہے اور فلسفے لوگ کہتے ہیں کہ چیز پنا ہو جائے تو جو پنا ہو گئی اس کا ارادہ نہیں ہو سکتا اور کچھ فلسفی بالکل اس کے دوسری طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں پناہ نہیں ساری بحث کو اگر آپ سمیٹیں گے نا تو ہندوؤں کا مذہب میں یہ عقیدہ رہا کہ تین چیزوں پر نہیں آتی روح پہ نہیں آتی مادے پہ نہیں آتی میٹر اور تیسرے اللہ کی رات پہ بنانے دہلی جو تھے انہوں نے کہا زمانے پہ پناہ آتی اور جگہ پر پناہ آتی ہمارے یہاں شیخ الاسلام نے ٹینیا رحمت اللہ علیہ جسے کسی مرتبہ ذکر کیا تھا ان کے نزدیک جو چیز ہے اس پہ بنانی نہیں اس کے بعد اب تک دنیا جہاں پہنچی وہ کہتے ہیں کہ مادے سے پناہ آتی ہے اور میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے ماتا جو ہے وہ توانائی کی صورت میں آ جاتا ہے آئنسٹائن کی تھیوری میں یہ چیزیں جن لوگوں نے پڑھی پڑھی ہیں سے اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ صلاح السلام یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی اس کائنات میں نہیں ہے جو قابل پناہ نہ ہو اللہ پناہ کاری کرے یا نہ کرے یہ غلط بات ہے لیکن اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ پناہ نہ آ سکے اور وہ کہتے ہیں کہ من علیہ فان اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر بنا بنا تھا اللہ کر اور بہت انہوں نے دی وہ کہتے ہیں مادے کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پچاس فیصد انسانوں کو اختیار کیا باقی پچاس فیصد اپنے پاس رکھتا ہے اللہ نے مادے کی تخلیق کی ہندو کہتے ہیں مادے کی تخلیق نہیں ہوئی شروع سے تھا ہم کہتے ہیں اللہ ہی تھا اللہ ہی ہے اور اس کائنات میں جب زمانہ بھی نہیں تھا جسم بھی نہیں تھا مکان بھی نہیں تھا وہ سب تھا ٹائم اور سفید اللہ نے پیدا کیا یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ مسلمانوں میں صدیوں زیر بحث رہے اس لیے ہم آپ سے بالکل غلط بیانی سے اللہ نہ کرے کہ کام میں کبھی آپ اس ٹائم اینڈ اسپیس کو پڑھیں اور اچھی طرح پڑھیں اور عراقی کو پڑھیں اس کے ساتھ نیوٹن کو پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نیوٹن کے زمانے میں جو مسلمانوں کا فلسفہ وہاں پہنچا تھا نیوٹن کو اس سے رہنمائی کی اور اس نے مادے پر جو بحث کی ہے اور آگے وہ ساری چیزیں پھر ضرور ہوئی وجود میں آئیں وجہ یہ تھی کہ اس نے جو فلسفے میں مادے کا تصور پیش کیا تھا آگے پیسے تھے مال تھا دولت تھی حکمران کا تھے انہوں نے اس چیز کو ان قوانین کو دنیا میں رائج کیا اور کبھی اس سے چلی فزکس اور مسلمانوں میں جب اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اس کے اس وقت میں ان کے دان بھی نہیں تھے اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ زندگی میں اس کے تجربے کرتے اور تجربے کر کے اس کو دکھاتے کہ فزکس کی روز سے یہ چیز ایسے ثابت ہوتی ہے یہ چیز ایسے ثابت ہوتی ہے اسی لیے علامہ اقبال کو جب جرمنی میں بحث کرنی پڑی اس پہ تو انہوں نے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ کہا کہ میری اس میں مدد کرے تم نے میرے بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے سب لکھا کہ حضرت آپ میری مدد کیجیے زمانے کے مسئلے میں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط پہنچا پھر اس کا جواب جو حضرت نے لکھوایا وہ ایسا زمانہ تھا کہ میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس چپ رہتے تھے اور روتے رہتے تھے ہم گرتے رہتے تھے چپ رہتے تھے وہ اپنے وقت میں ایسی جگہ پر تھے کہتے شاید وہ بھائی بھی کوئی ایسا آدمی ہوتا کہ ان کی مجلس میں جا کر ان کو سمجھ سکتا کہ یہ کیسے کیا ہے علوم اور معرفت اللہ نے ان جمع کر دی تھی تو انہوں نے اپنے سے کہا لکھو کہ اب میرا میرا میرے اوقات اور میرا دماغ اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ میں کو چھوڑوں علامہ اقبال نے اسی کے لیے ٹائم اور اسپیس کی پوری کے لیے رجوع کیا دوسری جگہ وہاں برکات احمد صاحب سے اور برکات احمد صاحب اللہ علیہ ہندوستان میں میں فلسفے کے جو آخری دور کے آئینہ گزرے ہیں ان میں عجیب و غریب عجیب و غریب علوم تھے ٹونک میں اور وہ ٹونک میں پڑھاتے تھے اور فلسفے کو پڑھاتے تھے ان کا ایک نشانہ تھا تو سید سلیمان نزوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کو صاحب رحمۃ اللہ تیسرے آدمی سے بالنے کا میری مدد کرے مولانا برکات احمد صاحب نے جو ٹونک میں رسالہ لکھا ہے اس تھیوری پہ آپ اس کا مطالعہ کیجیے علامہ اقبال نے اس نے کہا کہ میں نے بائیس مرتبہ اس رسالے کو پڑھا ہے تب جا کر میں درج پایا ہوں اتنا گہرائی اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ لکھینا ایک جگہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے رسو کی کتاب کو چالیس مرتبہ پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ رسو کہنا کیا چاہتا ہے یہ ہوتا ہے علم کی سطح جب لوگوں بلند ہو جاتی ہے تو پھر ہوگا اتنا درمیان میں خلا واقع ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں ہوتا علامہ اقبال نے تیسرے آدمی جو تھے وہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے حضرت سے شروع کیا اور حضرت کو کہا کہ میری مدد کریں انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا تصدیدہ اقبال کے بعد بھیجا اور تاریخ سے پڑھیے علامہ اقبال نے حضرت سے وہ پڑھا اور پھر مطلب کتابت کی اور حضرت نے عراقی کا رسالہ بھی بھیجا فرمایا اسے بھی پڑھ لیں پڑھنے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ اقبال نے جتنا ان سے فائدہ اٹھایا وہ علماء بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا اتنی تو ان کا میدان ہوئی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ اکبر الخاص اعلیٰ حضور العال کا پسندیدہ ہے جہاز آتا ہے پڑھا تھا جب تو دو سو تہتر اشعار ہیں اور کمال کی تھی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نظریہ دیا حضرت نے حضرت سے پہلے بھی یہی نظریہ تھا حضرت نے ذرا واضح طور پہ کھول کے بیان کیا ایک کتاب سے ہے نکات افغانی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے بندے بڑے کمال کے بنائے شاگرد جو کے تھے ایک سے ایک جو بھی بات تھا نوری احمد اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور اور کتنے ہی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ بدر عالم گیسری تھے وہاں رہنا احمد آبادی تھے کتوں کے نام سے ہمارے استاد تھے وہاں جدید صاحب رحمۃ اللہ آئے جنہوں نے حضرت سے بڑا تھا براہ راست وہ بتاتے تھے باتیں اور علوم حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم کسی ایک ہی آدمی میں جمع کر دیا اس سے فلسفے سے بھی تصویر سے بھی حدیث سے بھی تاریخ سے بھی حالات حاضرہ سے بھی سیاست سے بھی لغت سے بھی کون سا علم تھا جس میں اس انسان کی کہی ہوئی بات سے چیلنج کرنے انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کہا ایک کتاب سے دیا نقاب افغان مولانا قاضی صاحب تھے نا شمس الدین افغانی شمس الحق افغان رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب پڑھو تو اس میں تمہیں مل جائے گی یہ بات انہوں نے کہا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ماسے کو پیدا کیا اگر ہم مادے کے متعلق مان لیں کہ اس میں پناہ بھی نہیں آنی اور یہ پیدا بھی نہیں ہوا تو اللہ میں اور میں فرق کیا رہا زمانہ مخلوق ہے اللہ کی زمانہ اللہ نے پیدا کیا ہے اگر زمانے کے متعلق ہم مان لیں کہ زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اللہ نے اس میں فرق کیا رہا اور اسی طرح جگہ جو نظر آتی ہے آپ کو مطلب ایک جگہ یہ گھیر دی ہے اسی طرح زمین میں ایک جگہ گھیرتی ہے اس کائنات میں جسے اسپیس کہتے ہیں خلا ہے اوپر یہ سب چیزیں ایک جگہ ہے جگہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب چیزوں سے پہلے اللہ کہاں تھا جہاں پہنچ کے عقل کو ہو جاتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پہنچ کے فلاسفہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہر آدمی سے سمجھ کی بات نہیں ہے وہ اتنی اوپر کی مباحث ہیں کہ عام زندگی میں بیان کر سکتے میں بھی وہ واحد ہوئی ہے انہوں نے کہا مارکیٹ کو اللہ نے پیدا کیا اور پچاس ہزار فیصد تقسیم کر دیا پچاس فیصد ہے کیا اللہ نے شکل کا اختیار انسان کو دے دیا اور تکنیک اور تنا اپنے پاس رکھ لکڑی کو پیدا کیا ایک لکڑی ہو گئی ایک اوزار ہو گئے تیسرا وہ آدمی ہے جس کو بناتا ہے چوتھے یہ ٹیبل کی شکل ہے نا یہ شکل کہاں سے آ گئی لکڑی ہے اس سے رندا چلایا دروازہ بنا دیا تو کہتے ہیں تین چیزیں تو نظر آتی ہیں ہے لکڑی اور اس کے اوپر اس نے اوزار سے کام کیا بھی نظر آتے ہیں آدمی بھی نظر آتا ہے یہ اس سے جو چوتھی خود کو خود شکل نکلتی آتی ہے یہ شکل بھی تو کوئی چیز ہے وہ کہتے ہیں یہ شکل ہے نا اس کا اللہ نے آپ کو ہے کہ مادے کی شکلیں تبدیل کر لیں یہ بہت معمولی بات ہے جنرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ کئی اور حضرت نے بیان کیا ہے اسی کو آپ اس سے ایک کروڑ گنا آگے جا کر سوچو کہ مادے کی شکل کو آپ تبدیل کر لیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپس سے پہنچ کے اب تک اس دنیا میں ایٹم جو ہے وہ انرجی میں ساری فزکس کی کہانی اوپر سے نیچے تک اس چیپٹر میں یہ باقی اور چیز کے علاوہ ہے لیکن اب ماں باپ اس کا بھی آپ کیا ہے بیٹا کر وہ کیا چیز ہے وہ ایسی چیز ہے جو حقیقت میں میں سے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے کے معارف اور ان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے اگر کوئی آدمی نیوٹن کو اور اور اور اس آئنسٹائن کو ان لوگوں کو پڑھے اور پھر وہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے ان نظریات کو پڑھے ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے روحانیت سے حاصل کی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اللہ نے علیہ کتنے کھولے ہیں لوگوں سے اور کہاں کہاں سفر ہوتا ہے عربی رحمت اللہ جب اپنے سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ مریض میں گئے پھر وہ دورا میں گئے پھر وہ وہاں جگہ گئے پھر وہ چاند میں گئے پھر وہ سورج میں گئے تو وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں اسی سے جستا جستا علامہ اقبال نے علامہ پیش نے ہے اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے مولانا روم کو کہ میرے پیر اور مولانا روم مجھے لے گئے ایک جگہ لے گئے پھر جہنم میں لے گئے پھر مریض پہ لے گئے پھر کہاں جگہ یہ ہو رہا تھا کہاں جگہ یہ ہو رہا تھا یہ بنیادی طور پر تخیل اتنے عربی احمد اللہ علیہ السلام اس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور گوئٹے نے جب کچھ کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی یہی جھلک ہے آگے علامہ اقبال آ گئے تو یہ ساری چیزیں اصل میں جو ہے مادے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کون پڑھا گا زوائد خلاصہ اور یہ سب چیزیں حضرت رحمت اللہ کے نام سے پڑھے پڑھائے تھے حضرت نے فرمایا کہ جب تک اس بات کو نہیں مانو گے کہ مادہ کائنات میں ختم ہو سکتا ہے بنا ہو سکتا ہے تب تک اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے کہ انسان قبر سے دوبارہ ہوتا کیا ہے نے جنہوں نے بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یا بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں کہ ایک سائیکل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غذا ہے اسے بکری زمبے نے کھایا کسی چیز نے کھایا اس کے بعد اس سے خون اور یہ یہ چیزیں بنی دودھ بنا اسے انسانوں نے استعمال کیا انسانوں سے یہ چیز بنی اور پھر اس کے بعد یہ چیز بنی اور بچہ دنیا میں آیا اور پھر یہ سارا سائیکل کو بتاتے ہیں تو ایک چیز سے دوسری چیز بدلتی گئی بدلتی گئی بدلتی گئی فلاسفہ یہ کہتے ہیں مٹی میں مل گئے تو اس مٹی سے تمہیں دوبارہ کون پیدا کر سکتا ہے ذرا سی مشکل بات لیکن ہے دلچسپ وہ کہتے ہیں فرض کر لو اٹھارہ سو نبے میں ایک آدمی مر گیا آج سے سو سال پہلے وہ مٹی میں مل گیا اس مٹی میں ملنے کے بعد اس کا جسم اور ہڈیاں کھاد بن گئی وہ کھاد پودوں میں تفصیل ہوتے آگے پودوں کو جانوروں نے کھا لیا جانوروں سے انسان کھا لیا انسانوں سے آگے انسان بن گئے پھر وہ مٹی میں مل گیا تو یہ تو پورا ایک سائیکل ہے جو چلتا جاتا ہے تو وہ جو انسان اٹھارہ سو نبے میں مرا تھا اب وہ کسی انسان کا جسم بن گیا ہوگا تم کیسے کہتے ہو کہ مٹی سے دوبارہ پیدا ہو یہ دلیل بھی دیتے ہیں اس کا بڑا اچھا جواب ابن عربی رحمت اللہ نے سکھا دیا ابن عربی رحمت اللہ نے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں زمانے کے اندر ہیں یا باہر ہیں لامحالہ زمانے کے اندر ہیں حضرت آدم علیہ السلام آج کے اگر ایک خرب سال میں پہلے پیدا ہوئے تو کوئی سمجھ اٹھا نہ زمانے کے اندر وہ کہتے ہیں قیامت میں ہوگا یہ کہ اللہ ٹائم کو پیچھے سے چلانا شروع کرے گا آخری بچہ جو مرا تھا نا اس کائنات میں خدا اس وقت سے مثلاً بس کر لو دو ہزار پچاس میں قیامت آ گئی تو خدا کہے گا دو ہزار پچاس سے کب انچاس والے لاؤ اور اڑتالیس والے لاؤ سینتالیس والے آئیں اور پیچھے چلتا جائے گا تو جو جو ٹائم آتا جائے گا ٹائم میں تعلیم میں خود کو بتاتی چلی جائیں گی ایسے ہو جائے گا یہ اسی کو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی اس میں جو واقعات انہیں نظر آئے کہ ایک آدمی مثلاً حدیث میں آتا ہے ایک خزیمہ کی روایت اب اس میں آیا ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ الٹے رکھتے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے خون جاری اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ وہ آدمی فرض کیجیے انیس سو پچہتر میں روزہ کھولا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو سال پہلے وہ آدمی کیسے نظر آ گیا یہ کیسے ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ پہلے گویا کے ہی وہی احمد محمد تو کہتے ہیں اس زمانے کا سرا ایک طرف سے اللہ نے اٹھایا اور زمانے میں قیامت کا جو تھی اس کا سرا اللہ نے اٹھا کر پلا دیا اور اللہ نے فرمایا یہ زمانے کا آخری حصہ ہے مطلب دو ہزار پچاس کی قیامت آنی ہے بتا دیا یہ دو ہزار پچاس آ گیا ہے یہ دیکھ لیں آپ کی امت کے امان یہ سارے امتی آپ کے آ گئے ہیں تو اس طرح زمانے کا سفر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طے کرا اور سنو وہ کہتے ہیں کہ یہی یہی یہی مکہ کا اعتراض انہوں نے کہا کہ زمین سے کون پیدا کر سکتا ہے عجیب بات کرتے محمد زمین سے پیدا پیدا فلاسفہ جو بنیاد سے انکار کر دیا شاہ رحمد اللہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ یہ مانیں کہ اللہ مادے کو پیدا کر سکتے یعنی ماتا پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتا ہے اور اس پہ پناہ بھی آئے گی اللہ ہی کی ذات ہے جس پہ پناہ نہیں ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا نہیں کیا یہ ہیں کے پانچ مسائل ذالک مما میں بھی کتبہ اور اس قسم کے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں ان فنکرتی کی کتابیں بھری پڑی اور یہ سب اسی بات کے قائد ہیں اسی وجہ سے آخرت کا انکار کیا گیا کہ اللہ یہاں پیدا ہی نہیں گے اور آخرت کا انکار یہ وہ چیز ہے جس نے دنیا کو تباہی سے نشانات کرایا جس شخص کو آخرت کی فکر اور خیال نہیں ہوتا کہ مر کے اللہ یہاں جواب دینا ہے لام و اس کے نتیجے میں منافع آدمی تحت کام ہو جاتا ہے سیدھا ہے کہ بارش برسے گی تو یقیناً چیزیں گیلی ہوں گی آخرت کی فکر اور خوف ہوگا تو یہ پاس نکلے گا جب آخرت کا خوف نہیں ہوتا تو پھر منافقت ہو جاتی ہے اور بہت لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پانچ بتایا کیا یہ تیسری بات اس میں آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے اس کا ذکر کیا کون لوگ تھے جو اس بات کے باعث تھے کہ انسانی اب یہ بھی کسی دوسری بات کے بعد جو آخری بات کریں اس کو ذرا آپ دیکھیں تو یہ ملتی جلتی ہے فلسفے کی اس شاخ سے جس کے یورپین بھی قائل ہیں امیرکن اب جو اب جو فلاسفہ ہیں اس کے وہ بھی قائل ہیں اور اسی طرح اب آپ دیکھیں گے تو ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی کی جو کتابیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں وہ سب اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آخرت میں جو بشر ہوگا وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوگا روح کے ساتھ جسم کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا روح نکلے گی روح ہی لذت کو محسوس کرتی ہے اور روحی دکھ کو محسوس کرتی ہے تو وہ اعادہ جسمانی کے قائل نہیں بس خلاصہ اس بحث کا یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بل قول و جسمانی اور جسمانی ارادے کے قائل ہونے کے لیے تمہیں ماننا پڑے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے غیر حاضر چیز کو حاضر کر یہ جو بات ہے نا یہ آدھا جسمانی کے قائد نہیں ہے لوگ اب بھی نہیں ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جن خلافہ پر جملے کہتے ہیں بہت سے لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے اور وہ آدھا جسمانی کے قائد نہیں فرابی قائد نہیں تھا فرابی کا پورا گروہ یہ فرابی کہنے کے تو ایک نام ہے نا فارابی کا پورا پورا پارٹ ہے پورا مطلب ہے فارابی کا اور خرابی اس بات کا پائے تھا کہ انسانی جسم کے ساتھ بشر نہیں ہوگا بس روئیں آ جائیں اب بھی آپ دیکھیں جو لوگ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں فزکس کو وہ کہتے ہیں جسم تو گرد کر جائے گا ختم ہو جائے گا اور روح کے ساتھ جنت آباد ہوگی اور روح کو جسم روح کو خوشی کا اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا جہنم میں جو چیز جائے گی روح جائے گی انسان کا جسم نہیں جائے گا حالانکہ یہ بات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی آخری اس معاملے میں جاج کرنا ہے وہ یہ کہ یہی بات وہ لکینا کے متعلق بھی کہی گئی کہ وہ لکینا جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ انسان کا آخرت کا معاملہ روح کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ ہے اور وہ لکینا بنیادی طور پر یہ کرامی تھا اور کرامتی فرقے سے تعلق رکھتا وہ لکینا کا باپ جو تھا اور اس کے بھائی بہت بہت زیادہ شیئر میں آگے چلے گئے اور ان لوگوں نے دنیا میں خیر کا کیا کام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ انہوں نے جامع الازہر بنا جامع الازہر جو بنی ہے تو یہ حقیقت میں کرامتیوں نہیں بنائی اور ان کا خیال تھا کہ علوم کی تبلیغ اور علوم کی نشر یہاں سے ہوگا وہ تو پھر حکومتیں تو آہستہ آہستہ یہ سنت و جماعت کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر جامع تک کچھ جامعہ بدل گیا بدلنا بنیادی طور پہ اہل کشی کی وہ شاخ جو کرامتی کہلاتے تھے انہوں نے بنائی تھی اور کرامتا کے جو بڑے مراکز تھے جہاں پر کرامتیوں کا زور چلتا تھا ان میں سے ایک ملتان اور ملتان میں کرامتیوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی حتیٰ کہ کرامتیوں کا جب بیت اللہ پر قبضہ ہوا ہے تو بیت اللہ پر قبضے کے بعد چودہ سال مسلمانوں نے حج کیا ہے بغیر کے اور اٹھا کے اپنے علاقے میں لے گئے اور وہ بیٹھ جاتے تھے حسین کی دیوار پہ جو مسلمان اور بچہ گود میں اٹھائے اٹھاتے تھے بچے کو دیکھ مارتے تھے بیت اللہ کی دیوار پہ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہم نے بچوں کے بغل دیکھے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگے ہوئے اور کہتے تھے بلاؤ تو اپنے خدا کو کدھر ہے تم اس کے متعلق کیسے نظریے رکھتے ہو یہ چیزیں کرتے ہو حتیٰ کے ان کرامتا سے بغداد کی خلافت تنگ آ گئی اور کوئی اس ان پہ قابو نہیں پا سکا پورے عالم اسلام اتنا تسلط تھا اور انہوں نے درخواست کی پھر یمین الدولہ سے یمین الدولہ سلطان محمود رزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہیں کہا کہ ان پر کریں اور وہ اللہ کا بندہ وہاں سے آیا اور پھر ملتان میں جو بدل عام ہوا ہے ان کا یہ درد تھی جس نے ان کی قبر اور پھر کرامتی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے ان کرامتیوں میں بڑے لوگ جو پیدا ہوئے انہیں سینا نے اتنا کچھ لکھا ہے اتنا کچھ لکھا ہے اور اتنا اچھا لکھا ہے کہ امام راضی احمد اللہ علیہ جیسا انسان جو گولی سینا سے بیزار ہے راضی کا بس نہیں چلتا نہیں تو یہ سامنے ہوگا کہ گاندھی تو راضی سے گولی مار دے راضی کی کتابوں کو آپ پڑھیں اور امام راضی کی و شادی یہ پڑھو اور وہ سینا کی اشفا پڑھیے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری سینا جس فلسفے کی بات کرتا ہے راضی کس طرح اس کے اتنے خلاف ہیں اتنے دلائل دیتے ہیں اور راضی کا اصل میدان فلسفہ راضی کا میدان تفصیل نہیں ہے اس لیے جو لوگ بھی ان کی تفصیل کبیر پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں راضی لکھتے ہیں تفصیل میں اللہ کی طرح اللہ علیہ نے کسی حد تک صحیح کہا کہ اس تفصیل کبیر میں راضی نے سوائے قرآن کی تفصیل کے باقی تفصیل زبانوں کی کسی حد تک تو درست ہے غازی کی تصویر آپ پڑھیں گے تو ایسی بائی تباہی ایسی وہ غریب روایات ملیں گی کہ آدمی کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ خدا بچائے ان خرافات سے جو راضی لکھے ان کا اصل میدان وہ فلسفہ ہے فلسفے میں راضی نے گولی سینا کی جسے محاورے میں کہتے ہیں جڑ کاٹ دینی وہ انہوں نے کھانا ہوا ہے لیکن جب وہ میراج نامے پہ آئے ہیں راضی رحمۃ اللہ علیہ نے میراج پہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے تو نمت نمت یہ ان کی کتاب کا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے اتنی تعریف کی ہے گولی سینا کی کہ حیرت ہوتی ہے کہ شخص کا بھی تھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ گولی سینا کا دماغ جہاں پہنچتا تھا جہاں سوچتا تھا اور مسائل کو حل کرتا تھا یہ اور لوگوں کے بس کی بات ہے کو اس سے متعارف کرایا مسلمانوں نے اب پوری سینا پر یہ الزام ہے کہ وہ قائل نہیں تھا جس کو شہد اللہ کر رہے ہیں بات یہ چلی ہے کہاں سے بات یہ چلی کہ پانچویں چھٹی صدی کے آخر فلسفے کا اتنا زور ہو گیا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس سے فلسفہ نہ پڑا ہوا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فلسفے کے خلاف لکھنا شروع کیا غزالی اپنی جوانی میں جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ ایک شان کے آدمی تھے کہ مدرسہ میں جب تشریف لائے غالباً مستنسریا میں دیکھنا شاید شور نام کا کا مدرسے یاد آتا ہے کہ کا مدرسہ ہم نے دیکھا ہے وہاں جب آئے تو سلطنت کے سارے اقلیت سے لے جب رات تک پڑے اور کی داڑھی بالکل کوئی جان نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آدمی ہے اتنا علم ہے لیکن راضی نے چند سال پڑھایا اور پھر انہوں نے سوچ کیا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ تک پہنچنا ہی معلوم نہیں رکھا ہوا وہ کہیں اور پھر امام غزالی کی بات کر رہا ہوں غزالی غزالی وہاں سے نکلے سے اور غزالی رحمت اللہ علیہ جا کر بیت المقدس چلے گئے بیت المقدس میں وہ اوپر ابھی تک ان کا کمرہ قائم ہے مینار ہے اوپر جاؤ تو کمرہ ہے سارا دن وہاں پر بیٹھے رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے غزالی کی زندگی یہاں سے پلٹی ہے لیکن غزالی کو جس دن سے واسطہ نہیں رہا وہ حدیث اس لیے غزالی ان لوگوں میں جن کی بیان کرتا حدیث اعتبار نے رحمت اللہ علیہ آخری زمانے میں ایک شاپری حدیث کے ماہر کر رکھا اور آخری دو سال میں جا کر حدیث پڑھی وہ کرنا لازمی ایسی ایسی حدیثیں لکھ جاتے ہیں الدین وغیرہ وغیرہ کتابوں میں جن کی کوئی اصل ہوتی غزالی لیکن غزالی کو غزالی کو جو خاص طور پہ اللہ نے مقام بخشا اور یہ غالباً جدید کا مقام بخشا وہ عالم اسلام پہ فلسفہ جو چھا گیا تھا غزالی نے اس فلسفے کی پتچے اڑا دیے اور غزالی نے کتاب فلسفیوں کی تباہی اس میں انہوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے کہ انسان جب دوبارہ پیدا ہوگا تو اس جسم کے ساتھ ہوگا یعنی یہ ہے جو خوشی اور غم کو محسوس کرتی ہے اور انہوں نے جس پہ الزام کی لوگوں کو دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی جسمانی ارادے کا قائل نہیں ہے وہ شخص کافی یہ غزالی کا فتوا ہے وہ کہتے ہیں قرآن بار بار اس بات کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اسی جسم کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور جو شخص بھی اس جسم کی دوبارہ پیدائش کو نہیں مانتا وہ انسان کافی اب فلاسفہ میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں پر تنقید کی ہے ان میں سرے فہرست بولی گولی میں ان کی عبادت الفلاسفہ میں ابن اللہ علیہ نے بیس مسائل منتخب کیے ہیں اور بیس مسائل پر انہوں نے کیا ہے کہ کا یہ مسئلہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو غزالی بیس مسائل میں پہلے کہتے ہیں الحمد اللہ پہلا مسئلہ ان کے مذہب کے اقدال پر پھر ہوتے ہوتے جب وہ پہنچے نا شروع نا بیسویں مسئلے پہ تو وہ کہتے ہیں انکار یہ فلسفیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو اس لیے بھی کافی قرار دینا ضروری ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ دوبارہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو حشر جو جسم ہے یہ اٹھے گا باوجود اس کے کہ اب تلسل و تعلق وہ مانتا ہے ابن سینا کہ آخرت میں لذت بھی ہے لطف بھی ہے جنت میں اور جہنم کا عذاب بھی ہے آگے کہتے ہیں فعین قالا قائل فصل تم مزاح بہا الائی افتخن بکریم وہ بجو بل قتل جب تم یہ کہتے ہو ان فلسفیوں کا مطلب میں نے بیان کر دیا ہے اور ان سب لوگوں کے مذاہب ہیں تو کیا تم قطعی طور پر حتمی اور آخری فتوا یہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ان شخص شخص کو قتل کرنا چاہیے لیکن یہ آتا کہ جو اے ہوں جو اس قسم کا بولی پینا جیسا عقیدہ رکھتے اور پالافی جیسا کہ آخرت اور اشر اس جسم کا نہیں ہوگا روح کا ہوگا کلنا ہم نے یہ کہا لا ومدہ تلا سے مساحلہ امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لینا پارابی ان کے ماننے والوں کو کافی قرار دینا خاص طور پہ تین مسئلے ایسے ہیں جن میں کافی کہنا چاہیے کون کون سے تین مسئلے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسم العالم ان الجواہر بکول یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے اگر آپ کو پچھلی بحث یاد ہے تو اس میں ایک بحث آئی تھی نو کی جو میتھلی اور اس سے اوپر کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں تذکرہ آتا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا نو قدیم ابن عربی رحمۃ اللہ کا کبھی ذکر آ جائے گا دیکھو تو کون کون کیا کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نو قدیم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جواہر قدیم ہے جوہر اور عرض کی بحث آئی تھی آئی تھی نا یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جواہر جو ہیں وہ قدیم ہیں تو جواہر جواہر اللہ قدیم ادن یہ جواہر سارے قدیم ہیں اس وجہ سے انہیں کافی ماننا ضروری ہے کیونکہ جواہر ہوں یا آراز ہوں پیدا تو اللہ کی ہیں بس اور دوسری بات قول ہوں ان اللہ تعالی لا یوجی تو رزمن بن من الاشخاص اور تیسری دوسری بات جس کے لیے سے کافی کہنا ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جزیات کا علم نہیں جانتے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ میں بحث کریں گے وہاں بس تاریخ اور تیسری بات تھی انکار باطل اجسام اور تیسری وجہ جو ان کو کافی قرار دینا پوری سینا فرابی اور ان کے ماننے والوں کو ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے یہ کائنات آخرت میں پیدا نہیں ہوگا صرف ہوں گی مسائل یہ تین مسائل ہیں اگر کوئی آدمی اس کا اعتقاد رکھتا ہے تو پھر وہ نبوت کی تصویر کرتا ہے قرآن کی تکلیف کرتا ہے ہمارے ان کے مطابق امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے یہ بند کھولا ہے اور وہ لکینا کو کافی قرار دیا انہوں نے کہا یہ تین چیزوں کے قائم میں لہٰذا یہ رکا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا دور گزرا اس کے بعد دور آیا امام غزالی اللہ علیہ تو ادھر سے ہندوستان میں ایک دور آ گیا ہندوستان میں جو مغل تھے نا بادشاہ بڑے بڑے لکھے بہت بڑے لکھے یہ بابر بادشاہ کے شراب پیتا تھا قرآن پاک کی اور فلسفے میں تو کمال کے لوگ تھے یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ مریض کتنا ہے چاند سے اور چاند کتنا ہے زمین سے اور زمین سورج سے کتنی دور ہے یہ سب سے پہلے ہمایوں نے آلہ ایجاد کیا تھا اور ہمایوں نے ان سیاروں کے آپس کے فاصلے ناپے کے ہمایوں اتنا پڑا جہانگیر اکبر تھوڑا سا تھا بیچ میں ایسا لیکن اکبر کو اتنی معلومات تھی اتنی معلومات تھی کہ آپ جب تہذیب کی چیزیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اگر آپ پڑھیں گے تو بات ہے آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کیوں بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جس فیملی میں ہم بھی ہیں آپ بھی رہیے کہ مسلمان پڑھیں گے تو پڑھنا وڑھنا کوئی نہیں آپ نے مگر ہمیں ہم کہہ تو دیں چلو ممکن ہے کوئی سنیں تو اگلی نسل تک بات پہنچ جائے فرق پڑھتے کوئی نہیں یہ فیضی نے جو کچھ لکھا ہے اکبر کے بارے میں اس کے نو رتنوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ آئین اکبری اگر آپ پڑھیں تو اس میں ترجمہ ہو گیا بھائی اس کو جب پڑھو گے تو وہ ایک کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس شخص کا علم کتنا تھا اور اس اس میں کتنی تھی ڈیڑھ دو ہزار سطح کی کتاب ہے اب چھپ رہی ہے اسی طرح اس کے بعد آ گئی شاہ جہاں شاہ جہاں کے تو کہنے شاہ جہاں کو اتنا صاحب علم تھا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ایک یہ ملا عبدالحکیم خیال کو گوتی واقعی واقعی علامہ کے درجے کا آدمی تھا علامہ عبد الحکیم سیال آپ ہی رحمت العال کے شخص کے علم کے قائد ہوئے شاہجہان بادشاہ شاہ جہان بادشاہ نے کیا کیا ایرانیوں سے تعلقات اچھی کرنے کی سے اور یہ بھی تاریخ ہے جس طرح اس کو کیا ذکر کرنا ہے لیکن ہوا یہ کہ ایرانی جو تھے کسان جو تھا یہ ان کے قبضے میں تھا تو ازبکستان پہ لڑائیاں ہوتی تھیں اکبر کے زمانے میں لڑائی کم ہوئی جہانگیر کے زمانے میں زیادہ ہوئی تو شاہ جہاں جب آیا تو اس نے سوچا اسے خط میں لکھا ہے لکھا کہ صرف ہماری مملکت کا استحکام یہی نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کو مضبوط کریں جب تک قرب و جوار کی ریاستوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری آزادی خطرے میں اس لیے اس نے کیا کیا کہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لی اور اس نے کئی علاقے ازبکستان کے ایران کو دے دیا اور نے کہا جی آپ رکھیں آپ بھی ہمارے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح رہے دوستین کی شروع ہوئی تھی ہمایوں کے زمانے میں جہانگیر کے زمانے میں بگڑ گیا شاہ جہاں نے نئے تعلقات کا آغاز کیا شاہ جہان نے دو لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ ایران میں جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو اور ان کے ساتھ دل بھی باتیں کرنا ایک تھا علی اور دوسرا تھا فاروق مشرف یہ ساری تفصیل سننی اور عقیدے کی فیصد میں ہم نے بیان کی ان دونوں کی جو شامت آئی محب علی کی اور مشرف فاروق کی تو یہ جا کر ٹھہرے اور ایران کے وزیر اعظم سے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں بڑا نوم تھا ان کا ایران کا وزیر اعظم جو تھا وہ عالم علماء عراق تھا کہ عراق میں اس وقت تک اتنا ہی کچھ تو اس نے جواب میں لکھا کہ چھ مہینے سے پہلے وقت نہیں ہے میں مزدور چھ مہینے گزارے سفارت پیش ہوئی اور ان کی جو بدبختی آئی تو انہوں نے شروع کیا مسئلہ کہ والا فلسفے میں آپ نے کیا پڑھا ہے وہ میں تھا اس نے کہا میں نے فلسفے میں کیا پڑھنا ہے ہم تو ایسے ہی فوجی لوگ ہیں ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے تو انہوں نے مسئلہ شیئر کیا کہ فلاسفہ کا آپ کا کیا خیال ہے نجات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی وہ سنتا رہا ساری باتیں اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سے تین مسئلے ایسے ہیں جس میں وہ سینا کو امام غزالی رحمۃ اللہ نے کافی کہا وہ کون سے تین مسئلے ہیں جو علماء اس میں کلام اور علماء فلسفہ کے درمیان زیر بحث ہیں وہ تین مسئلے کو بیان کرو اب یہ ضرورت دیکھنے لگے تو جب سمجھ کے آپ یہ نہیں جانتے تو اس نے کہا پڑھاؤ کل آ کے بیان کر دیں اب جب یہ آئے تو انہیں اور شیخ زندگی میں پڑھے کہاں سے شاہی مہمان تھے مہمان خانے میں جو کپتانا تھا اسے بھی منع کر دیا گیا کہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں یہ ساری رپورٹ پہنچی شاہ شاہجہان بادشاہ کو اور شاہجہان بڑا پتا اور اس نے کہا کہ اصل سوال کیا تھا تو بتایا گیا کہ اصل سوال ایران کے وزیر اعظم نے یہ کیا تھا کہ ان کے قوم سے تین مسائل ایسے ہیں جن مسائل پر امام غزالی رحمت اللہ نے گولی سینا کو کافی کہا ہے اور ان پر بعض حضرات نے علماء نے گولی سینا کو مسلمان کہا اور تعبیر کی ہے تو جو مسلمان کہتے ہیں اور امام غزالی رحمت اللہ جو تقسیم کرتے ہیں ان دونوں کی بحث کا خلاصہ اور نچوڑ دیں شاہ جہان بادشاہ کے سامنے جب یہ خط پڑا گیا تو اسے غصہ بھی آیا جی اس نے کہا کہ اچھا میری مصروفیات بتاؤ کیا کیا ہے تاکہ میں اس پہ محاکمہ خود لکھوں گا اور میں تحریر کروں گا کہ یہ دونوں کا اختلاف کیا اور اس میں اصل بات کیا گئے پھر سعد اللہ نے جب دیکھا کہ غصہ گساٹا ہوا ہے تو ان کا سورے والا وہ اعظم اور ان کی سلطنت ہی کیا ہے اور آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں آپ کا اس کا لیول برابر ٹکر کا آدمی ایسے ہی ہے جسے وہ واجپئی نے کہا نا کہ پرویز مشرف سے کس طرح ملو وہ تو وہ کیا ہے چیف چیف ایگزیکٹو جس کمپنی کا ہوتا ہے میں صدر وزیر اعظم ہوں وزیر اعظم کہاں جا کر ملے تو یہی ہوتا ہے زندہ قوموں کی یہی حالتیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوا کرتا کہ صدر جائے اور آگے سے سیکٹری سے کال کے لیے آتا ہے ایوب خان جب گیا تھا تو امریکہ کا صدر آیا تھا استقبال کے لیے چھوڑو یہ ایک اور لمبی بحث ہے تو ہوا یہ کہ شاہ جہان کو اس نے صاحب اللہ نے جیتا کیا اس نے کہا آپ نہ لکھیں اس کا جواب وزیر اعظم کے اس سوال کا اور سے دلواتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے نام لیا ملا عبدالحکیم کیا کو اور ملا عبدالحکیم کیا کوٹی رحمت اللہ علیہ کے علم کا یہ شاہ جہان باعث کا اتنا کہ اس اس نے نے عبد احمد اللہ علیہ کو دو بار چاندی یا سونے میں میں ترازو رکھا رکھا دوسری طرف سونا اور کے کے برابر جب ہوا تو کا حضرت آپ ملا الحکیم چالکوٹی اتنا علم کا قائد تھا کہ میں دعوت دیتا تھا ایک مرتبہ دعوت تھی اور کہا حضرت آج پہ بیٹھ ہوگی مگر کھانا کھائیں گے بحری جہاز میں تو جہاز بڑا دریا تھا اس اسے چلنے لگا گنگا تھا جمنا مجھے کیا لیکن چلنے لگا تو پانی آ گیا اچانک تو وہ شاہی بیڑے کشتیاں تو ہوتی ہیں تو گشتیاں والی تو ملا سما بکیم سے رحمت اللہ رہے اپنا جبا ٹھیک کر کے اٹھے اور دیکھنے لگے اور گھبرا گئے کہ پانی بہت زیادہ ہے گزر نہ جائے گا شاہجہاں ہنسا اور اس نے کہا کہ حضرت اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے مجھے دیکھیں آرام سے بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹھے بات کرتے ہیں تو کہنے لگے ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اگر ڈوب گیا تو کیا ہوگا تو اس کا میں بھی ڈوب جاؤں گا کہنے لگے تمہارا کیا ہے تمہارے تو ماشاء اللہ چار تو بیٹے ہیں سر سلسل سنبھالنے کے لیے اور بھی بہت سے کھڑے ہو جائیں گے حکومت لے لیں گے میں اگر مر گیا تو میرے جیسا سائے گئی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے شاہ جہاں چپ ہو گیا پھر سناتا تھا لوگوں کو اور کہتا تھا سچ کہا ان جیسا آدمی کی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے ملا عبد الحکیم سیال کوٹ ہی کو خط لکھا یہ سیال کوٹ جو ہے نا اس کی تعریف کسی نے لکھی نہیں اتنے بڑے بڑے علم یہاں صاحب علم یہاں پیدا ہوئے ہیں یہ بڑی دستیز ہوئی ملا عبد الحکیم سیال کوٹ ہی کو خط لکھا ہے سعد الدین سعد اللہ وزیر اعظم وزیر اعظم کا خط پہنچا جمعے کے دن اور انہوں نے اگلے جمعے تک اس کا جواب لکھ کے پارے کر دیا وہ خط ہمیں بڑی تلاش کی کہ کہیں سے مل جائے اور وہ خط یہ واقع ہے جب سو چھپن ہجری کا وہ خط ہمیں ملا رامپور لائبریری میں اب رامپور ہندوستان مصیبت جیلا کون دے تو وہاں سے ہم نے پھر اس خط کی فوٹو کاپی دوستوں سے کہہ کے منگوائی یہ ہے وہ خط تو اس لیے لے آئے اس خط کا نام ہے قدرت سمینہ جب اللہ الحکیم سے الکوٹی احمد اللہ علیہ نے لکھا تھا یہ اس کا نسخہ ہے جو ہمارے سامنے ہے اور اس کے آخر پہ وزیر اعظم صاحب اللہ کا خط بھی ہے اور اس میں خط میں یہی تین سوال لکھے ہیں کہ حضرت لوگ کی کون سے تین چیزیں ہیں اور اس پہ جو ہمارے شاہ جہاں بادشاہ وہ بہت ناراض ہوئے ہیں کہ ہندوستان کے دل کا وقار آپ مل میڈیا ایران جا کے اور وہ ان تین مسائل کو حل نہیں کرتے ملا عبد الحکیم کے الکوٹی احمد اللہ علیہ کو بات دو کی ہو رہی ہے کہ دو پہ وہ کیا کہتے ہیں قال الامام حجت الاسلام في بعض رسائل حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسالوں میں یہ لکھا ہے جس کے بھی کلمی نسخہ ہے نا اس لیے اس کے سارے الفاظ اور ان میں جو دے زبر ہے ممکن ہے اس کوئی غلطی ہو جائے تو برا نہ مانیں ان مجموع ما غلط الفلاسفہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں فلسفیوں کی فلسفیوں کی غلطیوں پر رد کیا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام ادا بیس مسائل کی طرف لوٹتی ہیں پہلے بھی آیا تھا نا کہ بیس مسائل انہوں نے کہا بیس مسئلے ایسے ہیں امام غزالی اللہ نے جو کتاب لکھتی ہے صحافت الفلاسفہ بیس مسائل پر بیٹھ کیا اس کا تین مسئلے ایسے ہیں جو لازمن انہیں کافی کراتے ہیں یہاں بھی ملا بحم ہیں رحمت اللہ کہتے ہیں یس یہ واجب ہے ہم کو کافی کہ تلاست تین مسئلے ایسے ہیں وہ اور ان کا باقی کا اختیار کرنا سبرا کا شر سترہ مسائل میں یہ فلسفی بدتی ہیں اور تین مسائل ایسے ہیں جن میں یہ کافی ہیں اور ایک سال مذہب اور ان کے مذہب کا اظہار کرنا لحاظ ہی مسائل ان مسائل میں علشرین صنعت تو کتاب کتاب الصحافہ جس امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک کتاب تحریر کی ہے اس کا نام ہے صحافت الفلاسفہ فقط خالق کافت الاسلامی جینا جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب نے ان فلسفیوں کی ان ان بیس مسلوں میں مخالفت کی ہے قولوہم اور ان کا یہ کہنا کہ ان لا تو شروع لا تو شروع تو شروع الارواح لتو خاص طور پر ان کا یہ مسئلہ کہ جسم جو ہے انسانی یہ قیامت میں نہیں اٹھایا جائے گا ثواب اور عذاب جو کچھ بھی ہوگا الارواح المجردہ وہ فقط اور فقط روح پر ہوگا والعقوبات روحانیت لا جسمانیت اور ان جب سزائیں خدا دوزت میں دے گا یہ جسم کو نہیں دے گا روح کو پھر وہ کہتے ہیں کہ وقت صدق کی اسباق روحانیت ہم اتنی بات و فلسفیوں کی مانتے ہیں کہ روح کو لذت بھی ملے گی اور عذاب بھی ہوگا ولاکن کا تقوف ولاکن کا تقوف جسمانی لیکن یہ جو فی انکار جسمانیت ہے لیکن جب فلسفیوں نے یہ کہا ہے نا کہ جسم کا عذاب نہیں ہوگا اور جسم کو لذت نہیں ملے گی یہ بات ان کی فکر ہے آدھی بات ان کی ٹھیک رو تک آدھی بات وہ کپل شریعت سیمانہ تک گئی اور مزاری کا قول ہوں ان مباح تعالی کلی جاتے اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جن پہ ان پسندیوں کو کافی قرار دیا جانا ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کلیات کا اتنا جزیات کا نہیں وہ آزاً شریر ہوں اور یہ صاف صاف ستھرا کہ خدا کو جاہر مانا جائے بل حق کو بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں لا جو سما بادی بلا سنگھی کہ اللہ پر اس کائنات کا کوئی ایک جزا بھی پوشیدہ نہیں ہے ہم انزالی کا اور تیسرا مسئلہ جس پہ اس نے سینا لوگوں کو قابل قرار دینا ضروری ہے قولوں کے قدر عالم عالم ان کا یہ کہنا کہ مادہ قدیم واضحیت اور ہمیشہ کے قلم جب ہر من المسلمین اور مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان مسائل میں ان کی طرف سے ہو وزارے کا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی صفات کے متعلق بھی کہتے ہیں وہ قولی اور ان کا یہ کہنا کہ انا ہو عالم بالذات کہ اللہ ذاتوں کا علم رکھتا ہے اس سے زیادہ نہیں وما یجرا مجرا اور اس طرح کے کتنے ہی مسائل ہیں ان لوگوں نے مذہب المتضلا متضلا کا مذہب اختیار کیا ہے ولا یا جیبر المتضلا کی نہیں پڑتا پہلا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم متضلا کی تقریر نہیں کرتے بے تجاری کا اور دشتنا کی کتاب ہی اور ہم نے ان مسائل کو ایک کتاب میں ذکر کیا ہے فصل اس تفرقہ بین الاسلام میں وسلم دیکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے یہ ملا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام راضی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا يمكن الجمع بین الایمان بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انکار المحشر الجسمانی کے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو مانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کے آئے تھے اور پھر وہ یہ کہے کہ جسم جو ہے قیامت میں نہیں آئے وہ کہتے ہیں ممکن ہی وہ بھی تسلیم اللہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے بھی وہ لکینا کی بھی ان کے ماننے والے تیسرا شخص جو نظر آتا ہے چار اشخاص سے اب تک ہمیں یعنی جو بات یہ ذکر ہے تیسرے آدمی جو نظر آئے وہ مجدد الفتانی سعیدی رحمۃ اللہ علیہ رس مجدد رحمۃ اللہ کے مکتوبات جو ہے نا اس کی ایک ایک سطر پڑھنے کے قابل ہے اور فارسی اردو تو ترجمہ جس کا جو جی چاہے اس نے کر لیا ہے دست مجدد رحمت اللہ جو مکتوبات لکھتے ہیں کمال کی چیز کمال کی چیز ہماری اللہ کا شکر ہے کہ صنعت حضرت مقصد کے تحت مجدد رحمت اللہ رہے تھے یہ مکتوبات شریف ہم نے پڑھے حضرت خان کے ساتھ اور حضرت باپ کا پھر کے کوئی ایک جملہ کہتے تھے اور ایسا جملہ ہوتا تھا جو بس سمجھ میں آتا تھا کہ بس یہ بات صحیح ہے حضرت نے جو فرمایا یہ حد پہ آخر ہے حضرت رحمت اللہ حضرت کو زندگی گئی حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے مکتوبات پڑھتے ہوئے اور حضرت نے باقاعدہ اس کی لکھ کے بھی کی کیسم نبوت کے پوری دنیا میں اس پر کمی ہے مجدد رحمت اللہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا تو اوروں نے بھی چھیڑا لیکن جو جو معتبر لوگ حضرت فرماتے ہیں ہر قبضے کے ہر وہ آدمی کہ قدم و ذہیت غیر اللہ قائد تصویر نمودان ہر وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے یہ مانتا ہے کہ اللہ سے پہلے وہ چیز تھی اللہ کے ساتھ تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہے وہ ماتے کو مانتا ہے روح کو مانتا ہے یا کسی بھی چیز کو اس کو کافی قرار دینا ضروری ہے امام غزالی عظیم راہ تصویریں ابن سینا اور پارابی وغیرہ نشان نمودار امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے گولی پینا کی اور پارا اور ان جیسے لوگوں کی تفصیل کی ہے انہیں کرا دی ہے کہ کہ قائل و وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس وقت اقول اشرا کی یہ اقول اشرا کی بات پہلے عرض کی تھی مرتبہ کہ فلسفیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ایک عقل پیدا کی اس عقل نے آگے نو عقلیں پیدا کی پھر وہ اس پہ پھر آسمان بنے پھر یہ چیز بنی یہ چیز بنی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب جس قسم کے قائد ہیں نا وہ بے فضل و بے فضل حیولہ و صورت گمان گردان اور حیولہ کے کے قدیم ہونے کے جو قائد ہیں حیولہ کسی مطلب ہے حضرت کی اس کی نو کے قدیم ہونے کے یہ قائد تھے جس نے پہنیا ہے وہ لکھنا آ گئے فرابی آ گئے ابن بہنی آ گئے رحمت اللہ علیہ اور آگے دیکھو حضرت فرماتے ہیں گمان گردان و سماواد کا بھائی تریشانت قدیم کا نقصان کسی وجہ سے یہ بات فلسفی افغانوں کو بھی قدیم مانتے ہیں حضرت خواجہ ماں کو سب سے لوگی پرمودن ہمارے حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محی ابن عربی جیسے دن اروائے کمل قائل کہ محدود جیسی رحمت اللہ علیہ تو کامل لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی اور یا اللہ کی روحوں کو بھی قدیم مانا کرتے ہیں اب کہاں بات آئی وہ اتنا ایک فارابی دو ابن بہنیا تین ان کے ماننے والے چار اور پانچویں حضرت نے کہ میرے شخص سے کہتے تھے خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عربی رحمۃ اللہ علیہ جو پاک نیک لوگ ہیں ان کی روحوں کو بھی قدیم مانا کرتے تھے حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد کئی سفن ظاہر مصروف بائے داش یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہو جیسے میں یہ دن عربی رحمۃ اللہ عربی رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ان کے اس کلام کی کوئی تعبیر کرنی چاہیے وہ معمول ب تعبیر باعث تھا اور اس کی تعبیر کچھ سوچنی کرنی چاہیے تاکہ اجماع عمل ملل مخالف نشرت تاکہ پوری امت کے مخالف یہ نہ ہو جائیں اطالعہ قادر مختار اللہ ذات پوری قدرت رکھتی ہے اختیار ہے اسے مادے کو پیدا کرے بنا کرے ہر کر اضطرار اختلاف مزہ اللہ ذات اس سے بہت پاک ہے کہ وہ اس میں ایجاب اور مزنہ کا شاہدہ دکھایا جائے فصلے کی طلب ہے اور کمال زیادہ ایجاب کا حصہ نفی اختیار باد تعالیٰ نمود ان بے وقوفوں نے یہ فلسفی جو بے وقوف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اختیارات کی نفی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ ان بے ان بے قردان واجب اللہ تعالیٰ و تقدس مؤثر و بیکار راستہ یہ بولی سینا اس کے ماننے والے فارابی کے ان بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ کو مؤثر اور بیکار سمجھ لیے وجوہ جب مطلوب کہ ہم بجابت اور خالق سماوات و حل خالی نہ کرنے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک عقل کو ہی پیدا کیا اور کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا یہ مجدد رحمت اللہ علیہ نے بڑی دلیل عبادت لکھی ہے دو سو چھیاسٹھ نمبر خط ہے حضرت نے یہاں جو کچھ لکھا ہے نا ابن عربی بھی اس کے قائد سے اس کو پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی تھی حیرت اس وجہ سے ہوئی کہ اس سے پہلے یہ چیز ایک جگہ پڑی تھی عمینی نے جو خط لکھا تھا روس کے صدر کو اسے خط میں لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اس میں یہ لکھا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اور فلسفہ اعلیٰ میں یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ اولیاء اللہ کی سے مدد مانگی جاتی اور ہمارے جو آئمہ ہیں بارہ آئمہ ان سے بھی مدد مانگی جاتی ہے تو وہاں پڑھا تو خیال آیا کہ اچھا چلو ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہوگا لیکن اعتماد اس لیے نہیں تھا کہ ہر آدمی کی نقل معتبر تھوڑی ہوتی ہے حضرت اللہ جب پڑھا تو پھر خیال ہوا کہ حضرت نے خواجہ اللہ رحمۃ اللہ کے حوالہ دیا یہ نقل بڑی معتبر ہے اس کی تلاش کرنی چاہیے تو فتوحات میں اور باقی جو کتابیں وہاں تو نہیں کتاب پڑھو کو پتہ چلتا ہے کہ علوم اور معارف کیا ہوا کرتے ہیں پھر جب ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تفصیل دیکھی نا سورہ ابدار کی تفصیل تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر یہ بات لکھی پھر پتہ چلا خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ابن عربی کی تفصیل نہیں پڑھی ہوگی تو حضرت نے یہ قول نقل کیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات کی نقل کر دیا اب دیکھ لو آخری آدمی جو رہ گیا حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کی باتیں بھی ہیں وہ تو کسی وقت آ جائیں گی ان کے بعد جو بڑا آدمی آیا ہے جی رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے معاملے میں وہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی اس مسئلے پر لکھا ہے اور حضرت نے اصل الخاتم جو قصیدہ لکھا ہے نا اس کے کچھ اشعار ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھو حضرت نے کیا کیا بولی سینا کے کافر ہونے کے قائد ہوئے تین بنیادوں پہ ایک یہ کہ چیزیں قدیم ہیں دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت چیزیں نہیں جانتا اور تیسرے معاذ اللہ تیسرے یہ کہ جسم کا حشر نہیں ہوگا اب جسم کا حشر نہیں ہوگا اس پہ کافی کہنا ابن گولی سینا کو یہ ماں امام ہی آ گئے تھے پھر ان کے بعد ملا عبدالقیم خیال کو ان کے بعد حضرت مجدد حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں اللہ کان ولی تشیون غیرو اللہ تعالیٰ ہی تھا اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا سبحانہ جنز العظیم الشان اللہ کی ذات باق ہے اور وہ عظیم الشان ہے بڑی عزمت والا ہے واللہ خالق و کل شعین غیری ہی اور اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ماں رکھونا اور اللہ پرور عالم اور مخلوق یہ اصل میں ساتھ ساتھ نہیں تھے مخترینان ساتھ ساتھ ہونا نا ان میں اختران نہیں تھا یہ ساتھ ساتھ نہیں تھے بلکہ اللہ کی ذات اپنی مخلوق سے علیحدہ ہے لسنا نقول کما یقول ہم وہ بات نہیں کہتے جو ایک ملحد اور زندیق نے کہی ہے انور شاہ صاحب رحمت اللہ سے ملحد اور زندیق کہہ رہے ہیں نا یہ گولی پینا ہو گیا صاحب منتقل یونانی جو یونانیوں کی منطق کا ترجمان تھا بے دوام العالم المشہودی والارواح جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ ماتا جو ہے یہ قدیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارواح بھی فی از علیم والی طبی پانی اور روئیں بھی ازل سے قدیم ہے اور وہ پانی نہیں اب یہاں چندر چاہتا رحمت اللہ علیہ نے روحوں کے قدیم ہونے کی نسبت وہ لکھنا کی طرف کی ہے جدید رحمت اللہ علیہ نے خاجہ واقعی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے شہر کی طرف اور حضرت نے اسے لکھا ہے کہ تھوڑی طور تنظیم کا یہ کا مسئلہ وزانی کی طرف سے آیا اور رحمت شاہ صاحب رحمت اللہ کے بعد پوری کر دیا چھوڑا نہیں وہ کہتے ہیں وبن سینا الکر نتیو بدامری شرکر ردا و شریت شیطان یہ جس ملک اور زندگی کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابن سینا کرامتی کرمتی نسبت ہے پھر اگر میں ردامری ردامری بھی نسبت ہے اور میں شرکر ردا ردا تباہی بربادی تباہی اور بربادی میں شریک ہونے والا اور شریک اب شیطانی اور شیطان کا دوست تھا یہ گولی پینا یہ کہتا ہے کہ جسموں کا حشر نہیں ہوگا صرف یہ حضرت چاول لکھتا ہے تو دیکھو یہ جسم کا حشر ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارا ایمان ہے جسم کا حشر ہوگا ختم کرتے ہیں اس بات کو ہمارا ایمان ہے جسم کے ساتھ حشر ہوگا بولینا نے یہ کہا فرابی نے کہا فرابی کا تو مجھے نہیں کہا ہوگا اس نے فتوا پڑا ہے اس کا اس میں ہے ایسے امام غزالی رحمت اللہ نے تصویر کی ملا عبد الحکیم کالکوٹی رحمت اللہ نے کر دی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جن کی تصویر ہونی چاہیے لیکن حضرت ذرا سا اپنی جان چھڑا گئے اور انور شاہ صاحب رحمت اللہ بول شیزان سب کچھ یہ لکھتا ٹھیک ہے اور یہ ان لوگوں کی تقریر ہے یہ ہیں وہ پانچ مسائل اور اب آخر پہ ایک بات کرتا ہوں یہ بات کوئی حسم نہیں یہ علمی مباحث ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بعد یہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن میں نے گولی سینا کو پڑھا اور بولی سینا کی یہ کتاب ہے اشفا اور بڑے بڑے لوگوں نے راضی نے اس کی شرح لکھ کیا اور لوگوں نے اس سے جہاں مواد کی بحث کی ہے نا کہ آخرت میں نبوت کی بحث ہے اللہ تعالیٰ کی ذات باپ باپ کی بحث ہے آخرت قیامت کی بحث ہے عقیدے کہ میں بل حری ان کو پکے کا تھا ہونا احوال ان کسل انسانیت ازا افزانہ اور پھر یہ بات بھی غور کیے جانے کے قابل ہے کہ انسانوں کے جو جسم ہیں جب یہ روئیں جو ہیں جب جسموں کو چھوڑ دیں گی تو کیا ہوگا وہ ہندا نا ادا ات ہال ستسی انسان کی روح یہ کہاں جائے گی آگے کیا ہوگا انقول ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بولی سینا کافیا وہ منقول بلا ادا اس بات یاد رکھو کہ قیامت جو آنی ہے وہ وہی چیز ہے جو شریعت میں آئی ہے یعنی کتاب و سنت سے جو نقل ہوئی ہے وہی قیامت آنی ہے ولا الا اس بات ہی اور قیامت کو ماننا اس عقیدے کو ماننا اس کی کوئی صورت, نہیں ہے الا من طریق شریعت سوائے اس کے کہ ہم شریعت کی بات چھپ کر کے مانیں کہ واقعی قیامت آئے بولی سنگھا نے قیامت کے اعتراض کیا نا اپنے عقیدے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے وہ تصدیق قبر نبوتی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر دیا قیامت کے آنے کی اس کی تصدیق کریں وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دی ہے دل بدن ان طلبا سے کہ انسان قیامت میں اس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا دل بدن گر گیا قلعہ وہ خیرات البدن وہ شروع ہی معلومت اور اس انسانی جسم کے ساتھ جو کچھ بھی خیر اور شر ہونا ہے وہ سب معلوم ہے وقت بسط شریعت وقت بسط شریعت الفقت اللہ کی آسانہ بحا نبی و نا سید نا محمد صلی اللہ علیہ وعلا علی اور شریعت نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ اور ان کی آج پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی آخرت میں کیا جنت میں اچھائیاں ملیں گی جہنم میں شکاوت بد وقت ہوگی اللہ کی بے حد بدلے جس میں انسان کے ساتھ کیا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ بولی سینا اور میں بھی ٹھیک تھا لیکن یہ سوچنے کی بات ہے اتنے بڑے بڑے حضرات نے بولی سینا کی تصدیق کی ہے لیکن جب ہم نے بولی سینا کو پڑھا تو اس کے بارے میں پتا چلا کہ بولی سینا انسانوں کے جسم کے ساتھ ہی پیدا ہونے کا پارج لیکن یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اتنے عربی اور جدید اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کیا یہ کوئی اس تحقیق کرے اتنا وقت تو ہے نہیں اب ہم تحقیق کریں لیکن کوئی اس پہ تحقیق کرے کہ ان حضرات نے جو کچھ کس بنیاد سے کہا اور نے اشفا میں صاف سے بات اقرار کیا ہے یہ بات کیا